کوئی وہ بھی تو تو دسو جب میں ملتان ملتان گیا لاری اڈے سے اتنے نا نا بیت الخلا ایک ایک زنانے زنانے مردانے آنے پاسے انڈیا دی کنجری دی فوٹو اتنے لگی کھڑی مردانہ سن اتنے لگی کھڑی انڈیا دے کنجر دی فوٹو میں فارغ ہویا ہوا پیسے دین لگا نا میں میں آخیا آخیا پیسے لین والے میں آخیا یار کوئی بیت الخلا واسطے بھی کیوں چپڑا شریفا نو پسند نہیں آؤں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 اتو اندازہ لا لیا ایسا بڑھ کے گئے دعا کر سب کا مدینوں کے تاجدار